نماز کی پہلی شرط وضو ہے بسم اللہ پڑھ کر کامل وضو کرے جس طرح وضو کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین ترجمہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو سورہ معدہ آیت نمبر 6 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی